سيدنا سيدنا مولانا مولانا مولانا محمد محمد في في كلامنا كلامنا أوسط محمد في آخر كلامنا معذر تعلیم نے کتنی سخت وعیدوں کے ساتھ اور انجام کی تباہی اور بربادی کی اطلاع کے ساتھ سرور کونین میں عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیقی سے میوزک سے گانے بجانے سے دور رکھنے کی تاکید کی اور بیانت اس کے نتائج کو بیان کیا اور انجام کو بیان کیا جس کو آپ سنتے آ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی فرمایا کہ کانوں میں پگلا ہوا تیس ڈالا جائے گا اور کبھی آپ نے فرمایا جو دنیا کے گانوں سے لطف اندوز ہوگا اللہ تعالی جنت کی نعمتوں سے اسے محروم کریں گے اور جو گانے بجانے میں دل لگائے گا دل میں عصاوت پیدا ہوگی نفاق پیدا ہوگا یعنی بیوی بیوی بن کر رہے گی لیکن بیوی نہیں رہے گی شوہر بیوی کے ساتھ رہے گا لیکن شوہر نہیں رہے گا ماں باپ کے لیے اولاد نہیں رہے گی اولاد ماں باپ کے لیے نہیں رہے گی بھائی بہن یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی دکھاوے کی زندگی پیدا ہو جائے گی آخر کیا بات ہے کیا وجہ ہے قبول نہیں ہوتی اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے ایک صاحب گانا گا رہے تھے اور دوسرے صاحب اس گانے کا جواب دے رہے تھے یہ جو گانے کا کمپٹیشن ہے انتاکشری کا جو مقابلہ ہے یہ آج کی ڈیٹ نہیں زمانے جاہلیت کی پیداوار ہے پھر کہتے ہیں ترقی یافتہ ہیں زمانے جاہلیت کے سارے چیزوں کو لے کر تربی اور تمدن اور ترقی کا ڈھنڈولا پیٹ رہے ہیں مقد المکرمہ میں جتنا جانے کے راستے میں برج کے نیچے قبرستان ہے وہاں کے لوگ آپ کو بتائیں گے یہ وہ قبرستان ہے کہ زمانے جاہلیت میں گھروں میں لڑکی اگر پیدا ہو جاتی تھی آر سمجھا جاتا تھا شرم کی بات سمجھی کی جاتی تھی اور اس کو اسی قبرستان کے اندر کوئی مخصوص قبرستان تھا عام قبرستان میں نہیں اسی قبرستان میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے آج مسلمان بھی جب یہ حمل میں معلوم کرتا ہے کہ آلریڈی پہلے ہی سے دو لڑکیاں ہیں اور تیسری لڑکی ہونے جا رہی ہے اب کسی نے فتوا منگا دیا فتوا کیا نہیں ملتا بھائی کو بہت سے جنا کرنے کا اشارہ مل جائے فتوا گزشتہ جمعہ ایک جمعہ پہلے سے جو بنگلور سے اردو اخبار نکلتا ہے سیاست جا کر دیکھیے آپ ہندوستان کے اندر انٹرسٹ کو جائز قرار دیا یا لڑکی کو جائز قرار دیا سود کے لینے دینے کو جائز قرار دیا بیان کی ملازمت کو جائز قرار دیا یہی ہندوستان کے موتی صاحب ہیں سوال کرنے والے نے سوال کیا باقاعدہ انہوں نے کہا دارالحرف کے اندر سود کا لینا دینا جائز ہے مسلمان کے لیے لیکن دارول حق کہتے کس کو ہیں کیا ہندوستان دارالحق ہے شاید کبھی آپ کو واضح کیا تھا کہ تین اصطلاحیں ہیں ایک دارالاسلام ہے ایک دارالحرب ہے دارالاسلام سو فیصد اسلامی فیکٹری اسلامی احکامات کا یہاں نفاذ ہوتا ہے اور میں نے یہی بات بتائی کہ آج دنیا کے عالمی نقشے پر اسلام کے مسلمانوں کے پچپن ممالک پچاس پر پانچ کنٹریز مسلمانوں کے نظر آتے ہیں جن کا خلاف اسلامی ہے اور میں نے بتایا کہ مسلمانوں کی حکومت مسلمانوں کا ملک ہونا اور بات ہے اور اسلامی سلطنت ہونا اور بات ہے قطر دوہا دبئی بامبئی کے اندر وہ بے حیائی نہیں جو آپ کو دبئی اور شاہجہاں میں ملے گی اسلام اجازت دیتا ہے یہ مسلمانوں کی کنٹری ہے مسلمانوں کا ملک ہے اسلامی حکومت نہیں ہے اسلامی حکومت میں عورت بے پردہ نہیں جا سکتی اسلامی حکومت میں عورت کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں مل سکتا اسلامی حکومت میں عورت الیکشن کے اندر نہیں کھڑی ہو سکتی تو جو حکومت ڈرائیونگ لائسنس دے اور الیکشن میں عورت کو نمائندہ بنا کر کھڑا کرے وہ اسلامی ملک نہیں مسلمانوں کی کنٹری ہو سکتی ہے جیسے ہندوستان کے اندر میجارٹی نان مسلم غیر مسلم کی ہے تو استفاق اس ملک کے اندر مسلمانوں کی میجارٹی ہے یہ تو ہو سکتا ہے اسلامی ملک ایک ہی تھا جس کے زمانے میں امن تھا سکون تھا راحت تھی قتل نہیں تھا سینا نہیں تھا ٹی وی اینٹینا نہیں تھا گانا بجانا نہیں تھا داڑھی مٹانے پر اور بڑھانے والے پر پینالٹی تھی بے پردہ جانے والوں کے کوڑے لگتے تھے نواب کے اوقات کے وقت دکان کھلی رکھنے پر جرمانہ لگتا تھا میچ کے اندر لڑکیاں کھیلنے پر پابندی تھی کالج کے اندر لڑکیاں بے حیائی کے ساتھ جانے پر پابندی تھی وہ طالبان کی وہ ہے اس آنند پر کئی نقشے آئے اپنے اپنے نام کے خالصان آیا شروع گیا آسام کا لبریشن فرنٹ آیا ڈوب گیا اور لینڈ کے اندر نیکسل وادی یہ سب اٹھے لیکن نہ ان کا سکہ رہا نہ پاسپورٹ رہا اسے سام زمین اور سام آسمانوں کی قوت کے ساتھ کچلا جا رہا ہے یہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نظرت کی علامت ہے کہ پھر بھی یہ ابھرتے جا رہے ہیں اللہ نوری افراد یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دبا دیں یہاں پہ دباتے ہیں وہاں ہفتے ہیں وہاں دباتے ہیں وہاں ہفتے ہیں ان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا گیا پوری دور حکومت کے اندر چوری نہیں ہوئی قتل نہیں ہوا جنا کا بازار گرم نہیں ہوا یہ دہشت کر رہے ہیں امر ملکوں کے ملکوں کو کھانے والے عورتوں کے آبرو ڈوٹنے والے للہ اللہ کے کلام پر استنجا کرنے والے تین تین چار چار دن تک بھوکا رکھ کر بند میں پیشاب کر کر پامانا نکھرا کر کھلانے والے یہ امن کے ہے جس اسلام نے چڑیا کے ساتھ جانور کے ساتھ اسلام نے جس اسلام نے انسان کے جسم سے نکلنے والے آزاد کا احترام کا حکم دیا نہ وہ نکل گیا ہمارے جسم سے کیا اس کا سمبند ہے آپ رہی کی پٹری پہ ڈالیں تالاب پہ ڈالیں کنویں میں ڈالیں کیا سمبند ہے ہمارا باہر نکل گیا نکل گیا نکل گیا داڑھی ہٹایا کٹنگ لینے والے نے کٹنگ کی جس اسلام نے انسان کے جسم سے کاٹے ہوئے بیکار عزوب کا اکرام اور احترام کی تعلیم تھی کہاں یہ تمہارے جسم کا عزو ہے اور انسان مقرر اور محترم ہے اللہ نے کاری نام کے اندر اسے المخلوقات بنایا افضل المخلوقات بنایا فرشتوں سے بھی آگے ہے زمین و آسمان سے آگے ہے جنت اس کے لیے سجائی جاتی ہے بال کتنا ہے آپ نے بدن کے بال نکالے تیرے نام کے بال نکالے شریعت کا مطلب لیکن شریعت نے حکم دیا کہ ان کو احترام کے ساتھ دفن کرو اس شریعت نے انسان کے بےکار پان اور بےکار نہ کو عزت اور احترام کے ساتھ دفن کرنے کا حکم دیا آج کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی تعلیم دے گا اور آئنے میں اپنا چہرہ نظر نہیں آتا دیکھیں دنیا کے حالات میں چشمہ لگا کر اصل کا چشمہ لگا کر دیکھیں آج ایک خبر چلی منالی سے علیہ کے اندر اخری تعلیم دی جائے یعنی مولویوں کو کالج کی تعلیم دی جائے دیوبند کے اندر کالج کا نصاب رکھا جائے اسکولوں کا نظام رکھا جائے اصلی تعلیم دی جائے کیا کر رہی ہے اصلی تعلیمات دہشت گردوں کو پیدا کر رہی ہے ماحول کو خراب کر رکھا ہے پارکوں میں جائیں سنیما گھروں میں جائیں ہوٹلوں میں جائیں کتا کتیا چونا لیتے ہوئے ملیں گے اب چھایا کار بیوی کو لے کر پارک نہیں جا سکتے آپ کسی سمندر کے ساحل نہیں جا سکتے جہاں دو گز کا کٹا ہو اور پانی بہ کو کیا معلوم ہے کراچی کے تارالقتا میں جتنے مدارس رویہ ہیں اور ان کے جو دارالفتا ہیں جیسے تعلق ہے ہے تو ایک سال دو سال ایک سال کے بعد جتنے بھی فتوے آتے ہیں ان فصلوں کو کتابی شکل میں شائع کیا جاتا ہے حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہمارے بڑے مفتی ہیں اور صدر مفتی ہیں دارالعلوم کے محسوس کیا حضرت کی کتاب ہے پتا ہے مظاہر یہ مظاہر سہارنپور کی کتاب ہے پتہ ہے کتاب ہے کراچی میں پہلا ایک کام کیا لو اور کو تانا لو یہ تو ترقی سے روکنے والے ہیں یہ بنیاد پرست ہیں یہ قدامت پرست ہیں میوزک موسیقی ایک روحانی دریا بن چکی ہے آج انسان کام سچ سے بھاگے گا کراچی کے آپ ایک کرتا ہے سوال بھیجتا ہے شراب کی تنہائی میں ٹی وی میں دیکھ رہا تھا انگیز شہبت انگیز مناظر اس کے اندر آئے اور شہبت میری بھی بڑھ گئی میرے اللہ کی قدم رہا ہوں میری بیٹی کی بھی شہبت بڑھ گئی میرے اور میری بیٹی کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا پھر ہم نے وہ کام کیا جس جس سے زمین چھپا کی تھی اور آسان جس سے چھپ گیا اور رونے لگا سب کا آیا کہ کیا کروں بیٹی کے ساتھ ٹی وی دیکھنے کے بعد اس کام کے اندر ملوث ہو گیا اب گاندھی تو یہ سلامت پرست ہے بنیاد پرست ہے یہ بہت سے روکتے ہیں اور یہ اپنی تعلیم سے بھاگتے ہیں سب کچھ اللہ کا دیا ہوا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین آسمان کی تخلیق کے اندر پیدائش کے اندر اور جو کچھ پیدا کیا گیا اس میں عمل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں کوئی تینوں فل اب تم زمین کے اندر ஆகும் پلٹن میں اگر وہ گالیاں آ دیں گے تو تمہارے رب کو گالیاں دیں گے تم نے سامنے والے کی باپ کی گالی دی ماں کی دی تو یہ سبق بنا ہماری ماں کی گالی کا ہمارے باپ کی گالی کا وہ جواب میں ہماری ماں کی گالی دے گا ہمارے باپ کی گالی دے گا یہ سب کی تعلیم ہے یہ اسلام کی تعلیم ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میرا بھی آتا ہے اور آ کر پہچان کر دیتا ہے سارے رنگ مرنے کے لیے چاہتے ہیں اور اس کو دفن کرنا چاہتے ہیں آپ نے کہا اس کا علاج یہ نہیں ہے وہ سرور کام ہے جس کا نام اللہ نے پر اپنے نام کے ساتھ سکھا تھا وہ سرور کام ہے وہ حجی ہے وہ دونوں جہاں کا سردار کہ آدم کو جنگل میں بیوی کی سربت ملی تو اس طریقے سے ملی جس سے میرا جو میں چوبیس ہزار کنڈروں کی عمارت کی آج مسجد کے اندر استجا کر دیا گیا تو وہ امام المبیا سربرکوں نے جس کا نام اللہ نے عرض اپنے نام کے ساتھ لکھا کہا کہ صحابہ یہ طریقہ نہیں ہے طریقہ یہ ہے کہ ڈول میں کنویں کا اور ندی کا پانی لے آؤ دونوں جہاں کا سرکار اس بندی کے پیشاب کو اپنے ہاتھوں سے مسجد دھونے لگا آیا تھا مسجد کو گندا کرنے کے لیے آسان کے خان کے کیریکٹر اور کے کردار اور کے سیرت کو دیکھ کر اپنے گاؤں والوں کے پاس گیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تعلیم دیتے ہیں میں ان کی مسجد کو گندا کرنے کے لیے گیا تھا لیکن اپنے ہاتھوں سے دھو کر صرف مجھے اتنا کہا مجھے ڈانٹا نہیں مجھے گالی نہیں دی صرف یہ کہا کہ اللہ کے بندے مسجد پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے میں بھی مسلمان ہوتا ہوں علاقے کے لوگ تم بھی مسلمان ہو جاؤ یہ تعلیم ہے پہلے مدارس کو کہاں کرتے تھے مدارس دیتے دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہے تعلیم دہشت گرد ہیں ایک چوٹی کا زور لگایا علماء کو الٹا لٹکایا کے دائر ہیں جہاں میں اگر کسی بلند علاقے کے عمارت پر کھڑے ہو کر میرے اللہ کے کازے کو کوئی دیکھنا چاہے تو کعبہ نظر آ جائے دلی میں وہاں پر منعقد کیا جا رہا ہے مسلمان قوم تباہ نہیں ہوگی برباد نہیں ہوگی کالج کے انویشن کے طالب جرم ابھی تک ثابت نہیں ہوا ان کے کئی تحقیقات کے مراحل سے ان کو گزارا گیا دہلی میپنگ کی گئی پلنگ کیا گیا ابھی تک کوئی ثبوت ہاتھ نہیں لگا اب لٹریچر لے جا کر ان کے گھروں میں رکھ کر کہ ان کے گھروں کے اندر اسلامی لٹریچر تھا بہار کا یہاں کا لٹریچر تو قرآن میں بھی ہے بان کا کہتا ہے میرے بیٹے کو طرح سے اردو آتی ہی نہیں جب اردو نہیں آتی تو میرے گھر کے اندر اسلامی بیٹے سے اردو میں کام سے مل گیا خود سے رکھتے ہیں اگر خود سے کام پیدا کرتے ہیں اور پھر الزامات لگاتے ہیں پھر بھی عدالت کے اندر ثابت نہیں کر پاتے زندگیاں دبا عورتیں بیوہ بچے یتیم یہ ہے مسلمان بہت کی حالت ہندوستان کے اندر یہ ہے اسلام کی تعلیم اور یہ مسلمانوں کا رویہ کہ وہ فجر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے ان ہاتھوں کے اندر میں نے بتایا کہ دو ہاتھ تک یہ اسلامی کنٹری کہلائے جاتے ہیں ان کے خرابوں کے ساتھ اور ان کے پرچموں کے ساتھ کئی نئے کو منسوخ کیا جاتا ہے ان ممالک کے ساتھ اسلام کی نسبت ہے رام دیو بابا کو ان علاقوں میں بلانے کی کیا ضرورت نہیں کیا وہ سی لنکا جاتا اور عجیب بات یہ ہے کہ ہندوستان کے بابا جب تو انگلینڈ کے اندر گیا انگلینڈ سے یہودی انگلینڈ کے اندر جو بے ہزار کا ریکارڈ توڑنے والے انہوں نے رام دیو بابا کو قبول نہیں کیا کہ تمہاری ایکسرسائز کے اندر عورتوں کے پیروں کو کھولا جاتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شرمگاہ کو دکھایا جا رہا ہے سانس زور زور سے لی جاتی ہے عورت کا سینا ابھرتا ہے کی کام کریں عورت سے بے حیائی کا کام کریں اور وہ قانون کی آڑ میں اس کام کی اجازت لینا چاہتے ہیں اس سے قوم نے رام جو بابا کو قبول نہیں کیا تو ہم فصل میں قبول کر لیا چوری میں قبول کر لیا چھ نے قبول کر لیا دیکھو ہمارے مسلمانوں کی سمجھ ہندو کے وزن میں اگر کوئی آدمی بکری کا وہ دکھاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ سواہ کیا گیا ہو یا دباہ نہ کیا گیا ہو اگر مرغی کا کوئی کھاتا ہے ہو سکتا ہے شواہ پیدا ہو اٹلی کے اندر تو کوئی سما کا مسئلہ نہیں مچھلی کے اندر کوئی سوا کا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ نہیں جانتے اسلام دشمنی سب تک آگے بڑھ چکی ہے کہ کٹر مسلم دشمن عناصر آج ان چیزوں کے اندر گائے کے پیشاب کو مکس کر رہے ہیں ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر رکھنے کی ضرورت ہے گائے کے پیشاب کو پوتر سمجھ کر اب تو چلو بھی تو ایک جس کے اندر پانی ملتا ہے یہ چیز ہے جس ملایا جا سکتا ہے اب انگور ہے اب انگور میں تو کوئی آدمی گائے کا پیشاب کا انجیکشن تو نہیں دے سکتا سیٹ ہے وہ فروٹ ہے ہندو کے پاس یہ بھی اور محفوظ نہیں ہے تجربات سے پتا چلا ہے کہ جب انگور بیچنے والا فروٹ بیچنے والا سبزی بیچنے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جیسے مسلمان پوتر سمجھتا ہے پاک سمجھتا ہے مقدس سمجھتا ہے زمزم کے پانی کو ایک گائے کے پیشاب کو پوتر سمجھ کر اور مبارک اور مقدس سمجھ کر وہ اپنے جو ہے انگور کے ٹھیلے پر سیب اور فروٹ کے ٹھیلے پر ترکاریوں پر پیشاب کا چھڑکاؤ کرتے ہیں می میں شبہ تھا چلے اور دوسرے میں شبہ تھا روپ تو اللہ کا بنایا ہوا اب یہ بھی ان کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں رہا گزشتہ ایک ایک صاحب انگریزی اخبار کی کٹنگ لا غیروں کے پاس آج انگریز کر رہا ہے کہ مسلمانوں کی جو نماز ہے اور مسلمانوں کا جو وضو ہے دنیا میں اس سے قیمت کی کوئی افسر پوری دنیا میں خانوں کا سروے کرو مسلمان کم ملیں گے پاگل دیوانے مسلمان انسان نہیں ہے پاگل نہیں ہو سکتے وہ دیوانے نہیں ہو سکتے جب سروے کرو کیوں مسلمان کم ہیں شاہی آپ سے پتا چلا کہ مسلمان وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے اندر جب ناک میں پانی لے کر چڑھاتا ہے ناک کے بازے کے پاس دماغ کی جگہ ہے یہ پانی جب اس کو لگتا ہے تو دماغ فلٹر ہوتا ہے دماغ تیز ہوتا ہے سائنس ہماری ایجاد ہے ٹیکنالوجی ہماری ایجاد ہے یہ جو میزائل ہے اور یہ جو راقی ٹیکنالوجی ہے یہ کسی امریکہ کے پاس کی ساتھ نہیں الفیظ شہید رحمت اللہ علیہ نے دنیا میں سب سے پہلے یہ جو ہے گولے بارود کو ایجاد کیا مسلمانوں کی تاریخ اور مست کر انہوں نے اور چیزیں ملا ملا ملا ملا کر گھڑی مسلمانوں نے بنائی دور گھڑی مسلمانوں نے بنائی ہزاروں لاکھوں چیزیں مسلمانوں نے ایجاد کی مسلمانوں کا جو دباؤ چلتا ہے مسلمان کا تمام جو کام کرتا ہے کہ یہاں وضو نہیں ہمارے یہاں وضو ہے اور وضو میں ناک میں پانی چڑھانے سے دبا کے سر اوپر سے رابطہ بڑھتی ہے دماغ فلٹر ہوتا ہے ریفریش ہوتا ہے یہ امریکی جی کتے کہہ رہے ہیں یہ غیر مسلم سائنسدان کہہ رہے ہیں اور مسلمان پر اور مسلمان اور رام دیو بابا کی ٹی وی کو کھول کر اور اس کے سیڑھی کو لے کر سانس لے رہا ہے کام جو کرنا جو اس نے صحیح کراتا ہے اور اس کے کارخانے کی جو دوا ہے مینوفیکچر ہے میں نے بتایا ایک تو ہے کہ مرغی کھائے تو مرغی میں شبہ ہوتا ہے کہ کاٹا ہے کہ کاٹا ہے بکری کا گوشت ہے شبہ ہوتا ہے گائے کا گوشت ہے حلال کا ہے آم کا ہے اب تو اٹلی بھی محفوظ نہیں رہی اب تو دوسرا بھی محفوظ نہیں رہا اب تو خدا کی بنائی ہوئی ہم بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں پھلے ہیں اور جو یہ سب چیزیں ہیں ان کے بارے میں کپڑا نہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے سوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ پوتر سمجھ کر گائے کا پیشاب چھڑکا ہو اور آپ نیا کپڑا سمجھ کر سل کر عید کی نماز پڑھے اور رب کہے کہ کرے بارہ مہینے تو نماز نہیں پڑھی اور اب جب آیا میرے دربار میں ایسے کپڑے لے کر آیا جس کے اندر گائے کا پیشاب ہے اجازت مسلمانوں کا پیشاب سے لینا دینا کیا کا جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ رام جو بابا جو دوائیں بناتا ہے ان دواؤں میں پچاس ہزار لیٹر خود دلی سے گائے کا پیشاب لے کر وہ دوائی اس کے اندر داخل کر وہ اسلام دشمنی سے نہ صحیح مسلمان دشمنی سے نہ صحیح وہ اس کو پوتر سمجھ کر محدت سمجھ کر شفا سمجھ کر ہی صحیح لیکن کے اندر ہی میں دیکھنا پڑے گا سیدھے سلام میں سیدھے موڑے پر دیکھنا پڑے گا ڈانے ڈانے سلام میں پر دیکھنا پڑے گا مرد کے لیے چار انگل سے زیادہ رکھنا مستحب نہیں ہے عورت کے لیے دونوں کا پیر ملانا مستحب ہے یہ پیر بنا عورت جب رکو کرے سجدہ کرے تو پھر اسے پیٹ کی بیماری نہیں آئے گی پیٹ کی بیماری ہڈیوں کے کڑکنے کی بیماری نہیں آئے گی اب کھڑے ہو گئے پیر ہے اب رکو کرے پیسہ کرے نہیں پیروں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ رکھو اور رکو ایسے کرو کہ جب فلورنگ کرتا ہے تو ایک آنا ہوتا ہے اس میں پانی سے دیکھتا ہے کہ زمین ہے یا نہیں برابر ہے یا نہیں علماء کہتے ہیں رکو ایسا کرے کہ اس آلے کو ہماری پیٹ پر رکھا جائے تو بالکل برابر سے رکو کر کر دے کے پھر قبر کی طرف کی بیماری آ جائے تو کہتے ہیں سبھی نے فرمایا رب کو سرما لگانا سرما لگانے والے کو آنکھوں کی بیماری اور چشمہ لگ جائے تو پھر پوچھنا سبھی نے فرمایا وشواس اور مثال مبارک سے پہلے حالت نظام ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا عائشہ آپ نظر کی تکلیف کی وجہ سے وشواس نہیں جما سکتا آپ جمع کر دیں کیا نزا کی حالت میں ہم اس کے بعد کوئی نماز نہیں اللہ سے ہم کو چپا کر کر رہے ہیں کیا وجہ تھی کیا نے فرمایا کہ کرنے والے کو موت کے وقت کڑی میں صحیح نہ نہیں ہو رہا وشواس سے منہ کی صفائی مہینے کی صفائی رب کی رقص مل رہی ہے کرنے والے کے سانس خراب ہوتے وشواس کرنے والا کبھی ڈینٹسٹ کے پاس جائے غسل کرنے والا کبھی اسکن اسپیشلٹیز کے پاس جانے ہم ہاں نے فرمایا ان دو خبر والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ قبرستان کے اندر ان دو خبر والوں پر برا عذاب ہو رہا ہے خطرناک عذاب ہو رہا ہے صاحب ارام نے پوچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے فرمایا ایک کو چوری کرنے کی وجہ سے اور دوسرے کو پیشاب کے احتیاط کرنے کی وجہ سے کیوں منع کرتے ہیں پیشاب پورا نہیں نکلتا آدھا باہر آدھا اندر آقا نے فرمایا قدر کا آدھا پیشاب کی بے احتیاطی کی وجہ سے سلمانوں نے مسئلہ نکالا چھوٹے بچے دودھ پیتے بچے پیشاب پڑ گیا تو باقی کی ضرورت یہ باپ کا بنایا ہونا آقا کہتے ہیں قدر کا آداب زیادہ ہو رہا ہے پیشاب کی بد احتیاطی کی وجہ سے اب مسلمانوں نے مسئلہ نکالا دودھ پیتے بچوں کا پیشاب پانچ پی لو گلاس میں جمع کر کر برتن میں جمع کر کر شرمت بنا کرتی ہو آج آج کو کہتے ہیں یہ مخالفت کر کے بتائے گا آج امت کی حالت کیا ہے فوج کی حالت کیا ہے ابھی حال میں سکران کے اندر گل گرانے کے اندر دو نوجوانوں کو جو ہے دہشت گردی کے انسان میں یا کسی اور انسان گرفتار کر کے بھجایا جا رہا ہے راتوں رات چھاپے پڑ رہے ہیں میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ دلی کے بادشاہ یہ کہہ کہہ کر حکومت کو انہوں نے لٹا دیا کہ روز دلی دور کہ ابھی دلی دور ہے تو بنگلور کا مسلمان کہتا تھا روز گجرات دور کہ ابھی گجرات دور ہے ابھی گجرات دور ہے اب وہ گجرات بنگلور کے اندر آ گیا اب بسم اللہ نگر میں آ گیا اب گربت والے میں آ گیا میں یہاں آنے سے پہلے یہاں تمہارے تلک نگر کے تھانے کے انسپیکٹر آئے تھے اسلامی یہاں کی سیڑھی لے کر آئے تھے کہ اس کے اندر ہے کیا گیا آ گیا یہاں اب جے نگر میں آ گیا اب نئے گراف میں آ گیا کسی سر پکڑوں نے انہیں جا کر بتایا ہوگا کہ مارانا صاحب یہ کہتے ہوں گے وہ کہتے ہوں گے انہوں نے کہا ڈیڑھ ہزار بیانات ہے اٹھا کر دیکھ لیں اللہ کی تعلیم کہاں ہے تحریر کی تعلیم کہاں ہے اور اگر کوئی اسلام کے خلاف بولتا ہے قرآن کے خلاف بولتا ہے تو مسلمان کو اس کا دفاع کرنے کا حق نہیں ہے مسلمان کو قرآن کی حمایت کرنے کا حق نہیں ہے دیکھو موت دو مرتبہ نہیں آتی اور موت بس سے پہلے نہیں آتی کر رکھ لو موت کسی کو دو مرتبہ آئی ہے ہمارے باپ کو دادا کو نانا جائے اللہ کہتا ہے بھی سبھی اخبار کہ مرنے کے بعد بھی ان کو مردہ مت کرو زندہ میں آپ کو بتاتا ہوں افغانستان کے اندر یہ حال چل اور جو مخالف اینٹی طالبان تھے انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت غلط ہے دنیا میں اختلاف ہو سکتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں کوئی ضروری نہیں کہ آپ سو فیصد متفق ہو جائے اللہ سے لوگ متفق نہیں ہے نبی سے لوگ متفق نہیں ہے جس مکے میں نبی سے وہاں ابو جہل آپ کا رشتے دار آپ کا دشمن بن گیا ابو جہل ہم دنیا میں کوئی انسان تمام انسانوں کو خوش نہیں کر سکتا اگر کوئی انسان تمام انسانوں کو خوش کر سکتا تھا تو نبی ابو جہل کو مطمئن کر سکتے تھے نہیں ابو جہل کو اپنے راستے پر لا سکتے تھے بلکہ جو بھی پھیرے گا قبر کرے گا کئی بار بھی وہ اللہ کا عذاب الگ پر رب کائنات اس کا عذاب دے گا آپ کا کام ہے ہماری بات ان تک پہنچا دینا لگتا ہے کسی کو دے اتنا یہ نام لیا رہا کام بھاگے گا کام بھاگے گا سننا اتنا آنے کا دکھاؤ ہر کر جائے گا ہمارے پاس آئے گا اور ہمارے پاس آئے گا تو ہم کتاب کتاب لیں گے جب بہار کے لیے بلایا گیا تو جو مخالف طبقہ تھا انہوں نے طالبان پر دم برتا ہے اس کو امریکہ کا سر پکڑ کر امریکہ کا چھوٹا پھوٹ چاٹ کر انہوں نے طالبان کو ظاہر حکومت کو ختم کیا اب نتیجہ کیا ہو اللہ کے راستے میں مرتے تو قرآن کہتا ہے کہ تم شہید ہو پچھلے ہفتے اسی افغانستان کے اندر جہاں جہاد کے لیے بلایا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں جہاد نہیں چل سکتا کتوں کا مقابلہ ہوا کتوں کا کمپٹیشن ہوا جس ملک کے اندر اسلام کے پرچم لہرانے کی بات کی گئی تھی اور لہرانے والوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا اب وہ کتا کہ جس گھر میں رہتا ہے اس گھر میں رحمت کا فریضہ نہیں آ سکتا وہ کتا جس کے بارے میں میں نے کہا تھا یہ جو کہیں پیدا ہوا ناک سے جو مٹی نکالی گئی تھکا گیا اور اس پھول کے ذریعے سے یہ کتا پیدا ہوا وہ کتا اللہ کے نبی نے جس کو مقد المکرمہ مدینت المنورہ اور جدید جدید العرب سے نکال باہر کا کتا نظر آتا ہے مہینے میں نظر آتا اللہ نے نکال دے گا اس کتوں کا کمپٹیشن ٹاپ کمپٹیشن ہوا اور اس میں بم ملا ہوا چالیس پر آٹھ لوگ مرے اگر وہ دیہات کے اندر جاتے شہید ہوتے اور کتوں کے کمپٹیشن میں مرنے والے کوئی شہید کہا جائے کیا بولے اللہ کے پاس اللہ اگر پوچھے گا خریدنے آئے نہیں اللہ میں کتوں کا کمپٹیشن دیکھ رہا تھا کتوں کا آپ دور دیکھ رہا تھا اور اس حالت میں بم پٹا اور شہید ہو کر آیا اور کنگے کے لیے ٹھیک ہے کنگے کی موت پر سے کنگے والوں کو کھڑے ہو تو انگریزوں کے ہاتھ کتوں کی موت پر رہے ہیں اور کتوں کے کمپٹیشن کے اندر کتوں کے بھاگ دوڑ کے مقابلے کے اندر کتوں کے سامنے کتوں کی موت پر رہے ہیں قدرت دکھا رہی ہے اور میں نے بتایا تھا تین چار دنوں والوں کی موت کتوں کے کمپٹیشن کے اندر کتوں کے خاص طور کے مقابلے کے اندر میں شاید بار بار کہتا ہوں ومن یامل مسقال ذرت خیریا ومن یامل مسقال ذرت شریا ذرہ برابر کوئی برائی کرے گا تو دیکھ لے گا ذرہ برابر خیر کرے گا تو دیکھ لے گا جس نے جامعہ ہفتہ کو شہید کیا جس نے ماؤں کے سے بچوں کو چین کر جس قرآن اور حدیث پڑھنے والی طالبات کے ٹکڑے کر کر میں میں نے نہیں کہا تھا کہ کتے کی نوک پڑے گا آج کیا ہے اس کی زندگی پڑوسی ملک کی بات کے رہا الیکشن میں کیا ہوا کتے کی نوک نہیں ہے آدمی رہے تھے کھایا اس کے زمانے کا قدر وزیر خزانہ بڑے بڑے اور دیدان کو کنڈنا کا اور نے تھوک دیا ریجیکٹ کر دیا قبول نہیں کیا یہ نہیں کوئی زندگی ایسا نہ ہوگی اس سے ہو سکتی جس رشت میں آتی ہو پرواز میں ہوتا ہی جس زندگی کے اندر ذلت ہو اس ذلت سے عزت کی بہت بہتر ہے لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ کا کتا ہے ہے لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ کا پیشاب پینے والا ہے یہ زندگی ہے پاس کی ورزی پہ لیا تو عزت مل جائے گی حکومت نے ریجیکٹ نہیں کیا لال مسجد کا بیان کیے ہوئے کتنے مہینے ہو گئے آپ کے سامنے ایک سال کے اندر باہر خدا نے نہیں دکھایا آج جانے کے رام حج بیت اللہ کو جا رہے تھے میں نے کہا تھا ہر جیسے مقدس پریشے کو لوگوں نے کھلانا کھلانا بنا رکھا ہے پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے وہ تین چار مجبور ابھی نہیں ملا ان کا خطہ پڑھنے میں آ گیا اب ان کی سیدھے انکوائری کی بات ہو رہی امت کے اندر پندرہ فصلتیں پیدا ہو جائے تو اس امت کی سلائی بربادی کی کوئی قدر باقی نہیں رہے گی ان میں جی فرمایا گانے بجانے کے عام ہو جائے ٹی وی سے اگر ہو بھی اس کا کون استعمال صحیح کرتا ہے انٹرنیٹ کنیکشن ہے قرآن اس کے اندر قرآن کو دیکھتا ہے اسلامی خبروں کو دیکھتا ہے مسلمانوں کے حالات کو دیکھتا ہے رونے والی عام خیال اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے تو کہتے ہیں کہ صاحب زمانے میں پیدا ہو گئے ہم نے پورے ملک میں پیدا ہو گئے صحابہ کے زمانے میں رہتے تو مزاق اور ہوتا حضرت حاضر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم دو رکعت وضو کر کر خلوص کے ساتھ خدا کا شکریہ ادا کرو اے اللہ ڈیڑھ شماروں کے زمانے میں اور جمہوری حکومت میں شروع میں شہرات کا بات ہے کہ ایک دار الاسلام ایک دار الحق فیصد اسلامی ہوئی دارالحق سو فیصد کفر کا ہوئی وہاں نماز نہیں روزہ نہیں نہیں جا سکتے ان دونوں کے درمیان ایک ہے دار المن کہ وہاں پر کچھ نماز ہے جیسے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اگریمنٹ ہے غیر مسلموں سے کہ تم مندر میں پوجا کرو ہم یہاں مندروں میں نماز پڑھیں گے تم تیرت یاترا کرو ہم کریں گے تو اس کو دار کہتے ہیں جہاد کے جو احکامات ہیں وہ دارالاسلام کے لیے ہیں دار کے لیے نہیں اللہ کے حبیب صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سلح ہونے بھی کیا اس کے اندر ایک مدد یہ بھی تھا کہ کوئی کافر مکے سے مدینہ بھاگ کر آ جائے گا تو تم واپس کرو گے مدینے سے بھیج دو گے واپس اور اگر خدا نہ کرے کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ آئے گا ہم اس کو واپس نہیں بھیجیں گے نہیں نے مانا اس کو اور اس پر عمل نہیں کیا ایک صحابی جب آ گئے مدینہ کہا ہم اگریمنٹ کے خلاف نہیں کریں گے حج بھی نہیں کریں گے یہ دارالعمل ہے تو دارالعمل کے مسائل اور ہیں دارالحق کے مسائل اور ہیں دارالسلام کے مسائل اور ہیں قرآن شریف کی آیتیں ان کے بہتروں کے حساب سے سمجھی جاتی ہیں بقافی نکیل ناکام یہ جو ہم نبی کیا ہے نبی تم کی ہاتھ کرو اس کون سے ملک کے لیے کس ملک کے خلاف ہے اب وہ چیز کو ہندوستان کے اندر لاگو کرنا یہ عقل کے خلاف ہے انہوں نے سمجھا نہیں پرانت کروں ان کو آرٹی کی پران کو سمجھنے کا اور تم ہندو تیار کیا قرآن کو سمجھنے قرآن سمجھو قرآن سمجھانے والوں سے قرآن سمجھو برابر کے یہ جہاد کیا ہے دار اسلام والوں کے لیے دارالکل کے خلاف کوئی شرمائے اس کے ساتھ ہے یہ نہیں کہ نبی ہو جائے ہندو ارے نبی تم جہاد کرو مسلمانوں سے سلام دکھا دیا کوئی تعلیمات کر بتایا کیا ہم نے یہودی کے جنازے کا احترام کیا آپ جو راستے کے اندر کاٹے ڈالا کرتی تھی اس کی عادت پر کھانی بھائی غریب کے اندر بیمار رہتے ہیں غیر مسلم کی بیماروں کی عادت کرو مر جائے اس کی تعلیم کرو اپنے عروج اور اپنے عروج کے اندر رہتے ہوئے یہ برہم کی تعلیم ہے اور یہ برہم شریف کی تعلیم ہے اب وہ چیز لا کر ہندوستان کے اندر وہ چیز چیز کام کی اٹکا کر عورت کا پاجامہ مرد کی جان کے اندر اٹکا کر درجی برابر نہیں یہ کون کیا ہے امریکہ کی کوئی چیز ہندوستان کی گاڑی میں اٹکا کر یہ گاڑی صحیح نہیں اور ہندوستان کے کوئی جو ہے پارٹ لے جا کر امریکہ کے کمپیوٹر میں لگا کر دم نہیں کر ہے دیکھو دار اسلام کیا ہے دار حرف کیا ہے دار المن کیا ہے اس کے احکامات کیا ہیں اس کے احکامات کیا ہیں اور ان کے لیے کیا آیتیں ہیں وہاں کون سی آیتیں تو قرآن میں تقسیم کیوں ہیں پکی کی آیتیں مدنی آئے ہیں اس لیے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے لیے اور اس کو چھوڑ کر ان آیتوں کو سامنے رکھ کر اسی غلط پہلی کو دور کرنے کے لیے یومن میں پچیس تاریخ کو ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے بڑا ہم اسلام اور دہشت گردی مار دیے علماء کو گرفتار کر لیا اللہ نے سہولت ظاہری وسیلہ نہیں ہے ہم کلیکٹ کرنے کے لیے کہیں جاتے بھی نہیں ہیں اس لیے ہم درخواست ہے کہ ہم اس بعد بات کریں بہت تیزی کے ساتھ آپ ہے چند دینا شروع کریں اور جو تعطیلاتی جو مٹیریل ہے آپ کے گھروں کے اندر اگر موجود ہے اس طرح سے ہم کو چاہے تو کر جائیں گے پہنچا سکتے ہیں تو پہنچائیے اور آپ کے اندر ساتھ ساتھ دعا بھی کریں ہے انوار الحرم مسجد کا کہ رسول اللہ کے زمانے میں جو مسجد تھی اور مسجد سے جو لگے کام تھے یہ تمام جو ہے چیزوں کے لیے یہ جو ہے ہمارے لیے بڑا خاصدار ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے حالت میں انٹرنیشنل لیول پر جو یہودی عیسائی قابل جو ہمارے دشمن بن رہے ہیں پرانے شریف کو سامنے رکھنے سے اور حدیثوں کو سامنے رکھنے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ کتا سب ہے جب اس کو ہڈی نہ ملے اور جب اس کو بسکٹ دے دیا جائے ہڈی دے دی جائے کتا وقت کرنے لگتا ہے یہ اگر ہمیں کاٹ رہے ہیں یہ ہماری ماؤں بہنوں کی آبرو لوٹ رہے ہیں یہ ہمارے گھروں کا سفایا کر رہے ہیں وجوہات میں وجہ یہ ہے کہ مسلمان اہم ترین پریجن سے غافل ہو چکا ہے اور وہ بڑی تھا یہ ہے یاسروں کا پیغام آپ کو دیا وہ قوموں تک پہنچا ہے بڑی من کی بات یہ ہے ہندوستان حالت کے اندر جلس رہا ہے راجستھان کے مسجد کے اندر دیوبند کی بریلوی کا جھگڑا اتنا ہوا کہ پولیس جوتوں سمیت مسجد کے اندر جا کر لاٹھی چارج کرنے مسلمانوں کی یہ حالت ہم دیوبند کی بریلوی کا جھگڑا اور ہم جو ہے فاطیہ کا چہلوم کا جھگڑا میرے بھائی اب جھگڑے کا وقت نہیں ہے ہم اللہ کے پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں ہم ان تک تو پیغام پہنچائیں گے نبی کا پیغام پہنچائیں گے قرآن پہنچائیں گے تو ان کو جب بسکٹ اور ہڈی مل جائے گی ہمارے خلاف روکیں گے نہیں ہمارے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے عربی کا مشہور مقولہ ہے الانسان عبد الحسان انسان جو ہوتا ہے احسان کا غلام ہوتا ہے ہم ان پر احسان کریں گے قرآن دے کر نبی کی تعلیمات دے کر مسواس دے کر اور سرما دے کر وضو دے کر فضول دے کر وہ نے کرم ہوگی اور اور جو نے کرم ہوگی تو ہمارے طرف آتی بڑھائے گی انوار الحق مسجد قائم کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک لاکھ مسجدوں میں ایک اور مسجد پڑ گئی بلکہ اس مسجد کے پلاٹ فارم سے نئے مسلموں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا نبی کی سنتوں کو پہنچانا ایک اہم ترین مقصد ہے انشاءاللہ جب یہ مسجد بنے گی بات کریں گے اصل دنیا کی تاریخ کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب خصوصیات والی مسجد ہے اس لیے میری آپ سے درخواست ہے یہ جو یہاں جو چادر پکڑی جاتی ہے وہ اس مسجد کے لیے الگ سے ہمارے پاس آ کر یا جو آج اخبار کے اندر نام دیے گئے ہیں اور ٹیلیفون نمبر دیے گئے ہیں یا جو ہمارے بزرگ حضرات نے اس مسجد کے رجوع کر تعاون کریں گے اتنا دل کام ہو جائے گا کہ کروڑوں کی جو املاک وقت ہے انشاءاللہ بچ جائے گی نہ یہ گھر ساتھ دے گا نہ یہ مکان ساتھ دے گا ہمارا جو گھر ہے اور ہمارا جو مکان ہے جو ہماری منزل ہے وہ قبر ہی ہے ابو داؤد شریف کی روایت ہے سرکار بعد جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو سر چھپانے کی جو جگہ ہے چھوٹا موٹا گھر یہ چھوڑ کر جو اور بنتا ہے اس کے لیے تباہی ہے اور آخر اس میں عذاب ہے ہمارا فالتو پیسہ بجائے اپارٹمنٹ میں لگنے کے زمینوں میں لگنے کے بیس الحرم کے مارکل میں رہنے کے بنا وسطہ کا گھر دعوت و تکلیف کو عام کرو مسلمانوں کی مدد کرو قیدیوں کی مدد کرو اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگاؤ اور منزل نبی اللہ خزانہ جو اللہ کو کر دے گا پلوائی کرو آسن کتیرا اللہ ہر ہر گرد اسے دے گا دھیان اتنا بھی دے سکتا جتنا اللہ دے گا اس لیے آج کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ آپ حضرات کے تعاون کی ضرورت ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس مسئلے کو حل فرمائے اور میں نے تو اس کا جمع ایک واقعہ بھی بیان کیا تھا حضرت امام احمد ابن حضرت رحمت اللہ علیہ علیہ کا امام شافی اللہ کے یہاں آپ مہمان بنے تھے اور آپ نے خوب پیٹ بھر کر کھایا جبکہ حدیث کی تعلیم یہ ہے کم کھایا جائے لیکن امام احمد ابن احمد اللہ علیہ نے خوب کھایا اور نہ صرف کھایا تحجد وضو بھی نہیں کیا بغیر وضو کی نماز پڑھی اور بغیر وضو کے کی نماز پیدا کیا امام شافی اللہ علیہ کی صاحب دادی تھی انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ٹھیک ہے ڈکار لے کر نڈے تک کھا لیا یہ تو مہمان نوازی میزبانی کی بات تھی بے وضو کے نماز جو پڑھی ساری رات کیا وضو نہیں چھوٹا کیا ساری رات کے اندر کبھی بھی خارج نہیں ہوئی پل گھر کے لیے آنکھوں کو بند کر کر سویا نہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہا ہاں بیٹی یہ مسئلہ شریعت کا ہے کی نماز ہوئی استاد تھے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا کہ بیٹے کیا بات ہے میری بیٹی نے شکایت کی کھانے پینے کی بات تو گھر کی بات ہے لیکن یہ کیوں کہ آپ نے بغیر وضو کے تحفظ پڑھ لیا اور بغیر وضو کے نماز کو پڑھ لیا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کھانے سے متعلق ایک بڑا ہی کو غریب جواب دیا جناب محمد رسول اللہ کی تعلیمات Allah عمل سے متعلق جو ہیں اگر اس پر ہم عمل کر لیں تو میں نے بتایا کہ چالیس فیصد جو ہم ڈاکٹری پر خرچ کرتے ہیں اور دواؤں ڈاکٹروں پر خرچ کرتے ہیں اللہ کی قدر کو پیسہ بچ جائے گا امام محمد احمد نے کیا جواب دیا بغیر وضو کے تحجد کیوں پڑی بغیر وضو کے آپ نے سطح کیوں پڑی ان شاء اللہ کے جواب کے ساتھ ابھی جواب حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی نصرت پر آئے مسلمانوں کی مدد پر آئے اور جو مزدوری مجبوروں کو جو ہے گرفتار کر گیا ہے اللہ ان کی مدد فرمائے نصرت فرمائے اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرمائے اللہ ان کے گھر والوں کو سب جمیل نصیب فرمائے اللہ کی حالت کا اندر سدھار پیدا کرے اور ہم اقرار کرتے ہیں اے اللہ کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج یہ حالت ہمارے پاس آ گئی ہے ہم توبہ کرتے ہیں ہم قرآن کی طرف مکھی کی طرف مدینے کی طرف رجوع کرتے ہیں ایسا ہماری توبہ کو قبول فرما رب بابلان